ان کے مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے جن کا عوام الناس میں خصوصاً سکولی طبقے میں قومی ترانہ مشہور ہے ان کی کتاب شاہ نامہ اسلام سے ایک نظم پیش کر رہا ہوں مسجد و مکتب کے عنوان سے جس کی پہلی قسط آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس نظم سے پہلے ایک ان کا نصری بیان نصری بیان نصری نظم سے پہلے نصری بیان ایک پیش کرتا ہوں کہ جو اس نظم سے پہلے ان کی اپنے قلم سے موجود ان کی اپنی قلم کا لکھا ہوا جس میں یہ فرما رہے ہیں کہ اس نیم بر اعظم میں جو ذلت ملت اسلامیہ پر وارد کی گئی تھی میں نے یہ سازش اسکولی تعلیم میں کار انداز پائی یہ جو موقف ہم سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہم تمام تر مسلمانوں کی تباہی بربادی اور ذلت و خواری کا ذمہ دار سکولی تعلیم کو ٹھہراتے ہیں حفیظ نے اسی کو حفیظ کا بالکل بیان ہمارے مطابق ہے حفیظ جالندری کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ اب میں مسجد و مکتب نظم کی طرف آتا ہوں مسجد سے مراد ان کی مسجد ہے جس کے اندر انہوں نے تعلیم اسلامی تعلیم دینی مذہبی تعلیم جس میں انہوں نے حاصل کی تھی اور مکتب سے مراد ان کی سکول سکول ہے جس کے اندر انہوں نے یہ انگریزی تعلیم حاصل کی اب وہ موازنہ کرانا چاہتے ہیں کہ ان کو مسجد سے کیا ملا اور مکتب سے کیا ملا پہلے وہ مسجد کا کچھ تعارف کروائیں گے اور پھر اس کے بعد مسجد کے استاد کا اور پھر اس کے بعد سکول غور فرمائیں فرماتے ہیں ابھی لوری نہ دی تھی جم بے شام نے کہ دل گرما دیا تھا اللہ اللہ اکبر نے ماں کی گود نے ابھی لوری نہیں دی تھی کہ اللہ اکبر کا ناراض میرے دل میں گرم میرے دل کو اللہ اکبر کے نعرہ نے گرما دیا نہ الٹا تھا بھی مضمون تفلی کا ورق میں نے لیا تھا بائے بسم اللہ سے پہلا سبق میں نے ابھی بالکل بچپنے میں تھا کہ بسم اللہ کا سبق پڑھ لیا ابھی ملبو سے گویائی تھی پوری ابھی ملبوس گویائی نہ تھا پوری طرح پھیلا کہ سیکھا تھا زبان تم ہو کہنا ابھی پورا بولنا ہی نہیں آیا تھا کہ میں نے اللہ احد سیکھ لیا وظیفہ تھا کلام پاک ہی میرے اب کا دیا مجھ کو زبان مادری درس مذہب کا کیونکہ میرے ماں باپ ہمیشہ قرآن کا وظیفہ رکھتے تھے تو انہوں نے مجھے اپنی مادری زبان میں دین کا سبق پڑھا تھا جس پدر جس دن ہوا تھا سو مسجد میرا دہن ہم بے خدا سے ہو چکا تھا آشنا میرا میرا باپ جب مجھے انگلی لگا کر مسجد کی طرف لے گیا تو مجھے الحمدللہ للہ آ گیا مجھے مسجد میں لے جایا گیا قرآن پڑھنے کو خدا اور مصطفیٰ کی راہ میں پروان چڑھنے کو دین کا سبق قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں خدا جل شان اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے راستے میں آخر بچہ جوان ہونا چاہیے تو اس لیے مجھے اب آگے استاد صاحب کی صفت بیان کرتے ہیں کہ استاد کیسا تھا ہاں مسجد کا استاد آج کا لٹو پٹو نہیں تھا آج کے جیسے دنیا پرست ہے جی یہ لاٹو ملا جو ہوتے ہیں جس طرح چودھری اور محلے دار ان کو پھیرتے ہیں ساتھ ساتھ پھیرتے رہتے ہیں گلی والے ملا وہ فرماتے ہیں میرا استاد کیا تھا ایسا نہیں تھا سنو کیا تھا میرا استاد حق آگاہ تھا مرد مسلمان تھا پرستارے خدا پار تھا پا خدا حق حق سے بے خبر نہیں تھا حق جانتا تھا کہ حق کیا مرد مسلمان تھا کافر نہیں تھا فرشتار خدا پاک تھا اور قرآن کا پابند نہیں پابند تھا خالی پڑھنے والا نہیں تھا چلنے والا تھا آج کے ملا تو پابند انگریز کے ہیں لن تھی پابند سکول کے ہیں انگریزی تعلیم کے ہیں انگریزی تہذیب کے ہیں لن تھی اور پڑھاتے قرآن ہیں وہ کہتے ہیں میرا استاد قرآن کا پابند تھا وہ مسلم تھا بہت ہی خاص سادہ تھے اصول اس کے صاف اور سادہ اصول کوئی تکلف بناوٹ فیشن عیاشی بدماشی کا کام نہیں کرتا تھا ہمارا استاد جیسے آج کے ملا فیشنی ہے وہ فیشنی نہیں تھا وہ مسلم تھا بہت ہی صاف و سادہ تھے اصول اس کے وہ کہتا تھا خدا ایک ہے محمد ہے رسول اس کے عقیدہ بیان کر رہے ہیں بھائی عقیدہ ایمان ایمان تھا ہی کی استقامت پر فرشتوں پر کتابوں پر پر پر رسولوں قیامت عقیدہ مسلم بیان کر دیا عقیدہ مسلم ہے بھائی خدا کو ایک مانو محمد پاک کو رسول مانو تمام نبیوں کو مانو فرشتوں کو مانو کتابوں کو مانو قیامت کو مانو اور تقدیر کو مانو اصول ستہ بیان کر دیا محبت نے سکھائی تھی خوب زشت کو نظر آتا تھا سہارا سکو فرماتے ہیں میرا استاد اللہ رسول کا عاشق تھا وجہ سے نیکی بدی اور برے اچھے کی پہچان وہ کر لیتا تھا اس کا دل تمیز رکھتا کیونکہ اہل محبت ہمیشہ باتمیز ہوتے ہیں بے تمیز جس کو برائی نیکی ارے بھائی اچھائی برائی اور نیکی بدی اور کفر اسلام اور سنت و بدت اور حق باطل کا پتہ ہی نہ چلتا ہو تمیز ہی نہ رکھتا ہو وہ دل منافق وہ دل اسی وجہ سے ہمارا کلندر لاہوری فرماتا ہے باقی نہ رہی تیری وہ آئی نظمیری باقی نہ رہی تیری وہ آئی کشتہ سلطان ملا حاکم اور ملا اور پیر کے قتل کیے ہوئے مسلم تیرے وہ تیرے دل کا شیشہ اب وہ آئے شیشہ وہ صاف نہیں رہا جو تمہیں سب کچھ دکھاتا تھا تیرا دل تمیز کر لیتا تھا آج آج تو اندھا ہو چکا ہے تیرا دل اندھا ہو چکا تجھے حاکموں حکومتوں لانتی انگریزی حکومتوں اور لانتی ملاؤں اور انگریزی پیروں نے تجھے برباد کر دیا تیرا دل اب اندھا ہو گیا اس وجہ سے اب تو کہتا ہے حضرت وہ بھی قرآن پڑھتا ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے بتاؤ کہ اس کو جھوٹا کہیں لانتی ایک صدیق اکبر پیغمبر کو کافر کہتا ہے دوسرا ان کو تمام صحابہ کا سردار کہتا ہے اور تو کہتا ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے یہ بھی قرآن پڑھتا ہے لانتی تمہیں اتنا تمیز نہیں کہ قرآن تو صدیق اکبر نے دیا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن پر پیرا صدیق اکبر نہ دیتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمین پر خدا کی عبادت کرنے والا کوئی نہ رہتا سنو ہاں، سنو تفسیر قرطبی کے حوالے سے بیان کرتا ہوں حضرت فاروق اعظم اللہ اکبر خود ہو گئے تھے فرماتے ہیں جو کہے محمد فوت ہو گئے میں مار دوں گا حضور چلے گئے ہیں واپس آ جائیں گے اس کا مطلب ہے ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے عثمان غنی اٹھنے کے قابل نہیں تھے ٹانگے جواب دے گئی مولا علی غاروں میں منہ کر گئے تھے غاروں میں چھپ گئے تھے ایک صدیق اکبر تھا صدقے جاؤں جو نبوت کے اس راستے پر کھڑا ہو کر لوگوں کو کہہ رہا ہے وما محمد اللہ رسول محمد رسول ہے کو خدا تو نہیں موت تو ہر رسول کو آتی ہے خدا کو نہیں معلوم ہوا جہاں عمر بھی جواب دے گئے جہاں عثمان غنی جواب دے گا جہاں مولا علی جواب دے گا وہاں پر قائم رہنے والا صدیق اکبر ہے اور پھر مسلح کہتا ہے کس کو سچا کہیں کس کو جھوٹا کہیں لاکھ لانات یہ دل مسخ ہو چکے ہیں اور کیا سمجھ بات کیا ہے محبت نے سکھائی تھی تمیز خوب و کا برائلر اہل محبت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر اس لائن کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ حق کیا اور باطل کیا غیرت کیا اور بےغیرتی کیا ہے ماں بہن کو نچا ننگا نچا ماں بہن کے پردے اتار کر سکولوں میں ادھر ادھر بھیج کر پھر کہتا ہے ترقی کر رہا ہوں اور ابھی کہتا پھر بھی کہتا ہے دعویٰ یہ ہے کہ میں اہل محبت ہوں ارے دلے اہل محبت بھی کبھی دلے ہوتے ہیں عجیب بات ہے نظر آتا تھا سہارا عرب باغ بہشت سکو فرماتے ہیں میرا استاد کوئی عجیب عاشق تھا اللہ رسول کا کہ عرب کا جنگل اس کو بہشت کا باغ نظر آتا تھا کیا مطلب وہ انگریزی تہذیب اور انگریزی سامان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہیں تھا جیسے آگے چل کر کہتے ہیں وہ کہتا تھا محمد کی محبت جان ایمان ہے کٹر کٹر سننے سننے کا وہ کہتا تھا محمد کی محبت جان ایمان ہے بنا وحدت ملت ہے پشتی بان ایمان ہے ایمان کی محافظ حضور کی نظر ڈالی نہ تھی اس نے کبھی اس باب زینت پر استاد بڑا بے نیاز تھا بڑا بے پرواہ تھا بھوک کی طبیعت کا نہیں تھا آج کے ملاؤں کی طرح مفتی کی طرح جو انگریز کے ساز و سامان کو دیکھ کر منہ بھر جاتا ہے ان کا تھوک سے تھوک سے منہ بھر جاتے ہیں اور پانی منہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے کہتے ہیں ہر مورتی جی چشتی پاگل ہو گیا دیکھو ترقی کہاں پہنچ گئی وہ فرماتے ہیں ارے پاگل کا بچہ جو بھوک کی طبیعت کا ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا مسلمان تو سمجھ نہیں بات کیوں آخر اس نے قرآن پابند قرآن تھا نا تو قرآن کیا سبق دے رہا ہے سناؤ قرآن پاک سبق دیتا ہے وَلَا تَمُدَّنْ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بُهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساز و سامان کی طرف نظر اٹھا کر مت دے اس کو کہتا ہے نہ یہ تحقیر نہ یہ استحقار کہ ہمیشہ کافروں کے ساز و سامان کو حقیر سمجھنا ہے اس کو عزت کی نگاہ سے کبھی نہیں دیکھنا ایسے نہیں کہہ رہا جم الجوا میں دیکھیں جم الجوا اصولی اصولی جم الجوا امام ابن سبکی کی جو اصول ہے فقہ پر کتاب ہے فقہ شافی اور فقہ فقہ اصول فقہ حنفی اور اصول فقہ شافی ہے جی جامع بائنت طریقین جس کو کہا جاتا ہے اس کے اندر یہ مثال بھی لکھی ہوئی ہے اور ساتھ یہ ناج کی قسم بھی لکھی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں ناج استحقار کیا کہتے ہیں حقیر حقیر سمجھا اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیر اس اس استحقار کو ظاہر کرنے کے لیے جب کافروں کا سامان قافلہ آگے گزرتا نا آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی تو آپ اپنا چاد کپڑا شریف اٹھا کر آنکھوں پر رکھ لیتے صحابہ پوچھتے حضور ایسا کیوں کرتے حکم فرما مجھے تمدن ادھر دیکھنے نہیں یہ بھوکی طبیعت کے بغیرت بات ہیں یہ بغیرت ملا پیر جو انگریز کے برتن دیکھ کر

کلندر اقبال فرماتا ہے خیران کر سکا مجھے جلوان سے فرنگی خیران کر سکا مجھے جل سے فرنگی سرما تھا میری آن خاک سمجھ آ رہی ہے بھائیو اسی لیے اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو مخاطب ہوتا ہے میرے فکرے غیور فیصلہ تیرا کیا فقر غیور فیصلہ تیرا کیا خلعت انگریز یا پیر چاک چاک درویش بتا کیا چاہتا ہے انگریز کے انعام کے جوڑے چاہتا ہے یا اپنے پرانے پھٹوں میں گزارا کرتا ہے اگر اپنی غیرت کو برقرار رکھنا ہے اپنی خودی کو قائم رکھنا ہے تو فرماتے ہیں پھر تو اپنے پٹے پرانوں میں گزارا کر اگر دلہ بننا ہے بے غیرت بننا ہے بےمان بننا ہے ماں بہن کو داؤ پر لگانا ہے تو پھر کتا آ جا جا پھر انگریز کے جوڑے بہت ہیں تھری پیس ہیں سمجھ نہیں لگی بات اے ساڈی فریکی چاند نے کسے دے میاں سونے دے برتن دیکھ دے اپنے مٹی دے نہیں تڑی دے یہ بھوکے بندے دا کام ہو دے جو کہیں دے برتن سونے دے دیکھ دے اپنے مٹی دے تروڑی بیٹھا ہوئے پاگل دا پتر بندہ ہے اے بھوکے نے سکولی لانتی انگریز دا سامان ویکھ کے رالا کے رن ڈگ پیندے نے اللہ دے فضل نال اکھ چوک تے نہیں ویندے فراد دا ہوئے ہاں ایمان نال حدیث پاک میں آتا ہے دنیا کی کسی چیز کو جب کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو عرش والوں میں ذلیل لکھ دیا جاتا ہے کہاں بیٹھے ہو عاشق بننا ہے تو ذات حضرت فرماتے ہیں نظر ڈالی نہ تھی اس نے کبھی اسی باب زینت پر خدا رحمت کرے اس پاک بازو پاک زینت پر عمل تھا تاب فرمان قرآن شریف اس کا رہا وقف ریاضت بھر رہا وقف ریاضت عمر بھر جس میں نہیں فسکا فرماتے ہیں عمل ہمیشہ قرآن کے تابے رکھتا تھا جسم کا استاد میرا کمزور تھا لیکن اللہ کی عبادت میں مصروف ہے اور عام طاقتور ہو کر خدا کی عبادت کے قریب آنا نہیں پسند کرتے ہیں اگر آ جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے پھنس گیا وہ قائل تھا فقط اسلام ہی کی بادشاہی پر انگریزی بادشاہی پر نہیں وہ صرف اسلام کی بادشاہی پر وہ قائل تھا فقط اسلام ہی کی بادشاہی پر وہ قائل تھا فقط اسلام ہی کی بادشاہی کا دیا کرتا تھا در ست کو علم الہی کا تمام بچوں کو علم الہی کا سبق دیتا تھا علم تباہی کا نہیں دیتا تھا کیا تھا خدمت ملت کا رستہ اختیار اس نے اسی دھن میں بس سن کنجے نے قوم کی خدمت دین کی خدمت میں مصروف رہتا تھا اور اسی میں میرا استاد اپنے مزار میں چلا گیا آگے سنیے بھائی فرماتے ہیں میری خود رسول اللہ کی بنیاد ہے مسجد خدا آباد رکھے آج بھی آباد ہے مسجد فرماتے ہیں مجھے حب رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹی مسجد سے لگی کہاں سے لگی آگے پھر توجہ تھوڑا سا منظر پیش کرتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں ہوتے تھے تو کس طرح بیٹھتے اٹھتے کیا کیفیت ہوتی تھی ہماری فرماتے ہیں تصور میں ہے اب تک مسجد کا وہ نظارہ ادھر استاد ادھر میں درمیان رہے شکستہ بوریوں پر ہم سنوں کا بیٹھنا مل کر وہ ہر سادہ خوشی پر سب کا ہنسنا خوب کھل کھل کر ہم سن ہم عمر اکٹھے بیٹھے سبحان اللہ تو فرمایا ٹوٹے شکستہ بوریاں ہوتی تھیں ٹوٹی بوریوں پر ہم بیٹھے ہوتے تھے ٹوٹی پھٹی بوریوں پر ہم سے ہم عمر اپنے آپس میں پھر کھل بھی لیتے تھے ہم ہاں جی ہنس لیتے تھے مسکرا لیتے تھے لیکن ہم عمر کو استاد بڑا پابند قرآن تھا لمبی عمر دو زیادہ عمر والے کو بچے بیٹھنے دیتا تھا اس وجہ سے ہم سنو سبق سے پیشتر قرآن کو جھم کر سبق سے پیشتر قرآن کو جھک کر چومتے جانا وہ کیف انگیز قرآت کے اثر سے جھومتے جانا فرماتے ہیں جب قرآن کو اٹھاتے تھے تو سکولیوں کی طرح توہین والی آج کے چوم کر سر پر رکھتے تھے کہ ہمارے اللہ کا کلام ہے بچوں میں اتنا ادب اور تعظیم تھا توجہ نہیں سمجھ بات کی توجہ سے کہیں وہ آواز ازاں پر با ادب خام ہو جانا سفیا راستہ کرنا ہما تن گوش ہو جانا فرماتے ہیں جب اذان کی آواز آتی استاد نے تمام ادب سکھائے تھے ہمیں اذان کی آواز آتی ہم ہاتھ باندھ کر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ادب خاموش ہو جاتے تھے کیونکہ اذان کا نہ سننا اور باتوں میں مصروف رہنا دنیا کی حدیث پاک بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے صفیں آراستہ کرنا ہما گوش ہو جانا صفیں سیدھی کر لیتے فوراً اور ہم گوش پوری چاپ خاموشی کے ساتھ بدھ آگے عقیدہ بھی ان کا سن لیجئے گا جس سے وہابیوں کو چڑ ہے وہ بیان کرتے ہیں وہ ذوق نعت خانی محفل نیلا عود کے نغمے وہ معصومانہ تفلی فطرت آزاد کے نغمے پاک محفل آج کل تو پلیت محفلیں کرتے ہیں جس میں خون پلیت مقرر پلیت سب پلیت سننے والے پلیت بیٹھنے والے بے دین نیچری لا دین لا مذہب لوگ بغیرت کفر بکتے ہیں کیا کیا بکتے ہیں وہ لیکن پاک ہے مقدس تھے وہ سب چرچے مقدس تھی وہ سب باتیں وضو ورد و وظائف نمازیں اور مناجاتیں یہ شیر بھی سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کا قابل ہے یہی تھا جس میں ہوئی تھی ابتدا میری اسی فردوس میں اے کاش ہوتی انتہا میری فرماتے ہیں یہی فرباغ تھا جس کے اندر میری ابتدا ہوئی اور کاش کسی اسی میں ہی میری زندگی کھپ جاتی اور مسجد سے باہر نہ سکول کی طرف نہ جاتا کاش کے ادھر ہی میری زندگی ختم لیکن اب سکول کی طرف جانے کے لیے راستہ بن رہا ہے سمجھیے ذرا گھرانے تھی دنیا میں ایک تھی مجھ پر مندی کی یہی سوچ ہے جو سب کا بیٹا گرد کر رہی ہے کہ بھائی دنیا میں ترقی بھی تو کرنا ہے بلندی بھی تو حاصل ہے قرآن پڑھ کر رہیں گے تو بھائی نیچے ہی رہیں گے پیچھے ہی رہیں گے آگے نکلنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا نہیں اور فرماتے ہیں مجھ گھرانے کو ادھر دنیاوی بلندی کی فکر تھی دامنگیر اور مجھے تمام بچوں میں گھر کے والدین زیادہ ذہین سمجھتے تھے تو ذہین بچہ جو ہے وہ ادھر لگایا جاتا تھا یہ اس وقت کی عام روش تھی جس طرح کہ آج کل موٹے دماغ کا تو قرآن کو دے دیتے ہیں جو کہتے ہیں چھوٹے تیز دماغ کا ہے وہ ادھر ہے جی تو اسی طرح فرماتے ہیں میرے ساتھ بھی ہوا مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر لے کھینچا تنازع للبقا کی آہنی زنجیر لے کھینچا لوہے کی زنجیر میرے گلے میں پڑ گئی کہ بھائی جینے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا چلو اب مکتب کی طرف آتے ہیں اور اس کے تعارف کی طرف قدم رکھتے ہیں کہ وہ کیا لانتی چیز سناؤں بھائی وہ مکتب آہ پہلا زین تلقین بے دینی دکھاتے ہیں جہاں آئی آئی خود زینا کہتے ہیں یہ ڈنڈا ہوتا ہے نا سیڑھی کا اس کو زینا کہتے ہیں جو درجہ ہوتا ہے پوڑی کا اس کو زینا کہتے ہیں فرماتے ہیں بے دینی کا پہلا درجہ پہلا ڈنڈا وہ سکول ہے وہ کیا ہے <laughs> ذرا اس کا تعارف پر غور کریں کیا فرما رہے ہیں کیسا عجیب تار فرماتے ہیں دکھاتے ہیں جہاں آئین خود بھی نہیں وہاں پر جاؤ تو شیشہ دکھلاتے ہیں بھی تو ہی ہے اور اپنی پوجا پاٹ کر جتنا کرنا سا کر سکتا ہے نہ خدا نہ رتول نہ خاندان نہ مسلمان نہ قوم نہ قبیلہ بس صرف دوسروں کو نقصان برباد کر کے او دیکھو بھائی تو دیکھو اس کی تشریح یوں کرتا ہوں ذرا توجہ سے کہیں سبحان اللہ میرے حضرت کے چار میرے حضرت کے دیے ہوئے موتی ہیں میرے حضرت کے دیے ہوئے موتی ہیں ان میں سے آپ کو ایک دکھاتا ہوں میرے حضرت فرماتے ہیں چار طبقے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جو اپنا نقصان اور دوسرے کا فائدہ کرتے ہیں یہ اعلیٰ لوگ انبیاء یا سلحا ہوتے ہیں اپنا نقصان اور دوسروں کا دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اپنا اپنا ابھی فائدہ کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی تیسرے وہ ہیں جو اپنا فائدہ کرتے ہیں دوسرے کا فائدہ نہیں تو نقصان بھی نہیں کرتے چوتھے وہ ہوتے ہیں جو اپنا الو سیدھا کرتے ہیں اپنا الو کا اپنے آپ فائدہ کرتے ہیں اور دوسروں کا نقصان کرتے ہیں یہ ظالم اور کافر کا جز ہے یہ یہ یہ یہ ظالم اور کافر لوگ ہوتے ہیں بھائی اچھا ایمان سے بتاؤ سکولوں میں کون سا صنف اور کون سی جنس اور کون سی قسم بنتے ہیں چوتھی قسم بنتے ہیں اور کیسے ملعون ہے یہ حکمران جو اسی قسم پر اسی قسم پر دولت سرمایہ صرف کرتے ہیں انگریز سے لے کر اور پھر کہتے ہیں فساد ہو رہا ہے لانتی جب ہر بچہ تم ایسا تیار کر رہے ہو جو دوسروں کا نقصان اور اپنا فائدہ سوچتا ہے تو فساد ہی ہوگا جب سارا ماحول ہی بچھوؤں کا سانپوں کا اور جناب جی بھیڑیوں کا اور جناب جی خنزیروں کا بن جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے جنگلی جانوروں سے امن کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے بھائی اب یہ سیلاب زدگان کی امداد کے مسئلے کے اندر جو واقعات آپ کے سامنے ہیں وہ دیکھ رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اخبارات میں ہاں جی لانتی کے بچے وہ قوم ڈوب رہی ہے اور وہاں پر جاتے ہیں کوئی امداد کے بہانے نشہ ملا دیتے ہیں اور پھر جناب جب جی، وہ کھا لیتے ہیں تو ان کا مال اور جان اور عزت جناب مال اور عزت اٹھا کر لے جاتے ہیں ہاں جی یہ جناب جی پھر جو امداد کے نام پر جناب مال وغیرہ سامان اکٹھا کرتے ہیں اور راستے میں غبن کر کے لے جاتے ہیں اور سیر پادری جو کا جو مال جا رہا تھا وہ کل آپ کے سامنے ہے ہاں جی میں وہ جیو ٹی وی والے نے موٹر وے پر پکڑ لیا پانچ ٹرک جا رہا تھا سیر القادری کی طرف سے القادری صاحب کی طرف سے بزرگ جو ہیں شیخ الاسلام تو ان کی طرف سے جا رہا تھا تو جناب وہ چار پانچ ٹرک چار پانچ جو ایک پہلا ٹرک تھا اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک ڈالے برابر سامان تھا اور پیچھے جو چار ٹرک تھے وہ بالکل خالی تھے اور اوپر سے تمبو اور ادھر سے جناب مطلب کپڑے شپڑے جناب بینر پورے اور جناب سیلاب زدگان کی امتاز کے لیے پانچ ٹرک جا رہے ہیں یہ تو شیخ الاسلام ہے اس دور کے اب جو اسلام سے ذرا دور ہیں ان کا حال معلوم کر لیجیے یہ تو شیخ ہیں بے غیرت کے بچے <laughs> سمجھ نہیں بات کی آ رہی ہائے شاہ صاحب فرماتے ہیں ڈبدیا نال بھی ٹھگی <laughs> ڈبدیا نال بھی خیر فرماتے ہیں جہاں دیتے ہیں پہلا اس مذہب سے بغاوت کا جہاں بوتے ہیں کیا پوچھتے ہو سکول کیا بلا ہے فرمایا پہلا سبق وہاں سے وہاں پر مذہب سے بغاوت کا ہوتا ہے اسلام سے بغاوت کا ہوتا ہے ہاں بھائی بچے اسلام سے باغی ہو جائے اسلام تو پرانا مذہب ہے ہاں جی اسلام بابا بھائی ترقی کرنا ہے تو اس سے ختم یہ چھوڑنا پڑے گا چھوڑنا پڑے گا میں نہیں کہہ رہا بھائی بوتے ہیں تخم اولی نسلی عداوت کا فرمایا سکولوں میں پہلا سبق مذہب سے بغاوت کا ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ نسلی عداوت کا بیج بھی پہلا ڈال دیتے ہیں نسلی عداوت نسلی عداوت کا بیج کیسے ڈالتے ہیں اس مسئلے کو سمجھنا پڑے گا بھائی اس کی ذرا تفصیل ہوگی نسلی عداوت کے یہ پٹھان نسل ہے یہ ہندو یہ سندھی نسل ہے یہ پنجابی نسل ہے یہ مہاجر نسل ہے اس کو آپس میں اس نسل کو آپس میں لڑانے اور آپس کی دشمنی بغض عداوت کا یہ پہلا بیج وہ کیسے ڈالتے ہیں لانتی کہ وہاں پر کلچر شو ہوتا ہے ثقافت ثقافت کے سبق ہوتے ہیں کلچر کے سبق ہوتے ہیں اب ثقافت اور کلچر جب پڑھاتے ہیں اور جب اس کے شو وغیرہ کرتے ہیں تو لانتی اس کے اندر پنجابی کے کپڑے علیحدہ سندھی کے علیحدہ پٹھان کے علیحدہ پھر ان ان سب کے آپس جناب وہ وضا قطع علیحدہ پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب ان کے جو یہ شو کرواتے ہیں تو ان کے اندر ناچ یہ دھمال یہ سندھی دھمال ہے یہ فلانی دھمال ہے یہ سندھی ڈانس ہے تو لڑکے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہاں لڑکے جب وہ یہ سبق پڑھتے ہیں تو ان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ علیحدہ قوم ہے یہ علیحدہ ہے یہ معاجر ہے یہ پٹھان ہے یہ پنجابی ہے یہ عربی ہے یہ آجمی ہے یہ فلان تو نسلی عداوت کا بیج ڈال دیتے ہیں لانتی اسی وجہ سے جب وہ فصل تیار ہو کر سامنے آتی ہے تو آج تمہارے سامنے عربی اجمی کا گلا کاٹ رہے ہیں اجمی عربی کا پنجاب پٹھان کا پنجاب پٹھان پنجابیوں کا ایک دوسرے کاٹ رہے ہیں کہ نہیں کاٹ رہے جو کراچی کا اللہ تعالیٰ معافی دے یہ جناب آگ کا کھیل اور خون کا جو کھیلا جا رہا ہے یہ کیا یہ اصل وہ کہتے ہیں وہ حفیظ جلندری بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اصل بیج سکولوں میں بویا جاتا ہے اور دیکھو اس کے مقابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ وہ نسلی عداوت کی بجائے اسلامی اخوت کا جو سبق دیتا ہے ہے تو اس کا طریقہ کار کیا کہ حج کے موقع پر سب کو اکٹھا کرتا ہے عمرہ کے موقع پر سب کو اکٹھے کرتا ہے اکٹھا کر کے ایک ایک قسم رنگ کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں انسلے دو کپڑے ہوتے ہیں جن کو احرام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پر لوگوں مسلمانوں کو سبق دیتا ہے کہ ایک کپڑے میں آج ملبوس ہونے والوں سمجھ لو آج کے بعد کے عربی اجمی اور پٹھان پنجابی کا فرق نہیں ہے تم سبے کو ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز ایک ایک ایک ہاں۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر لیکن یہ کیا کرتے ہیں نسلی عداوت کا معلوم ہو آج کے بعد تم نے سکولی تعلیم اور سکولی تعلیم کے جو خدا ہیں بنے ہوئے ہیں ان لعینوں کو پروفیسروں ماسٹر حکومت والوں کو تم نے یہ نسلی جنگیں جو ہوتی ہیں نا لسانی جنگیں گروہی جنگیں ان کا ذمہ دار ٹھہرانا ہے انہیں کو سمجھنا ہے مجرم بس حفیظ کے بقول کہہ رہا ہوں اپنی بات نہیں کر رہا جہاں ماں باپ سے باغی کیا جاتا ہے بچوں کو جہاں ماں باپ سے باغی کیا جاتا ہے بچوں کو جہاں جھوٹوں کا پس دیا جاتا ہے کو فرماتے ہیں سکول کیا ہے اس قوم کی خدمت کر رہا ہے ماں باپ سے بچوں کو باغی کر دیتا ہے کیسے باغی کرتے ہیں لانتی جب پڑھاتے ہیں ارے بھائی پرانے لوگ بے عقل تھے بندر تھے اب انسان بن رہے تو بچہ تو باغی ہو گیا اسی وجہ سے بچے ماں باپ بوڑھے کو کہہ دیتے ہیں والدین کہ پیسے بھی لگا رہے ہیں اور اولاد کو اپنے سے باغی بھی کروا رہے ہیں واہ بھائی واہ اگر سودا سیکھنا ہو تو ہماری قوم سے سیکھیے <laughs> یہ بدھو قوم <laughs> کیسا عجیب سودا کرنا جانتے جہاں جھوٹوں کا پس خوردہ دیا جاتا ہے سچوں جھوٹے انگریز ہیں ان پس خوردہ کہتے ہیں جھوٹا جڑا کھا کے کوئی بچا سکتے وہ کہتے ہیں کہ انگریز جھوٹیاں دی جھوٹی تعلیم سچیاں نو دتی جاندی ہے کڈے لانتی نے آگے سچ جھوٹیاں دی تعلیم جھوٹی سچیاں نو دتی جاندی ہے بتاؤ کہتے ہیں جی تعلیم کو کچھ نہ کہو لانتی وہ تعلیم کو جھوٹا کہہ رہا ہے تو کہتا کچھ نہ کہہ جہاں باقاعدہ الہاد کی تعلیم ہوتی ہے جہاں باضابطہ شیطان کی تعلیم ہوتی ہے ہے باقاعدہ طور پر بے دین کفر کفر پرست کافر بننے کی تعلیم دی جاتی ہے سکولوں میں یہ بھائی سنو یہ سنی سنائی نہیں کر رہا یہ گزرا ہوا ہے اس راستے سے حفیظ ہے ہاں، یہ تمہاری فوج کا بہت بڑا افسر رہا ہے یہ ساری کہانی اس نے اپنی لکھی ہوئی ہے شروع میں اس میں دیکھیں ایک آدمی آم کھا کر آپ کو بتایا کھٹا ہے تو آپ یقین کریں گے جلدی یقین کریں گے اور یقین میں آپ کو تاخیر نہیں ہوگی لیکن اگر ایک آدمی کھائے بغیر آپ کو کہتا ہے آم کھٹا ہے تو آپ سوچیں گے ہو سکتا ہے آپ کو پھر یقین نہیں زن رہے گا اگرچہ غالب ہو جائے سمجھنے بات نہیں بات تو ان کی باتوں پر یقین کرنا چاہیے کیونکہ یہ آم آم کھا کر بتا رہے ہیں ہاں۔ جہاں باضابطہ شیطان کی تعظیم ہوتی ہے واہ شیطان آیا پروفیسر سے ملا کہا بھائی میں ابو جہل پر بھی ناراض رہا ہوں میں مطمئن نہیں رہا اس سے جو کام تم نے کیا ابو جہل نہیں کر سکا فرعون نہیں کر سکا نمرود نہیں کر سکا پروفیسر کہنے لگا بھائی وہ کیسے اس نے کہا بھائی کیا پوچھتے ہو میں جتنے پہلے کافر گزرے ہیں سب مجھے لانتی کہتے تھے لیکن تو تو واحد ہے ہے کہ نے میری تعظیم سکیولیوں کے دلوں میں بٹھا دی اسی لیے محشر خیال کے حوالے سے غالباً کا نثر اردو کتاب جو ابو جال یونیورسٹی جس کا نام زکری یونیورسٹی ملتان کیا اس کے اندر لکھا ہوا ہے شیطان حسن معاشی کی شریعت کا پیغمبر ہے اب بتاؤ یہ کتے کے بچے پروفیسروں کا کام ہے کہ شیطان کو بھی پیغمبر کہہ دیا کہتا حسن معاشی کی شریعت گناہوں کو اچھا سمجھنے کی شریعت ایک ہے ان کے نزدیک یہ بھی شریعت ہے اور اس کا پیغمبر یہ ابلیس کو سمجھتے ہیں اور اس کے امتی سکولی ہیں کیونکہ پیغمبر کے امتی ہوتے ہیں ارے معلوم ہوا یہ رسول اللہ کے امتی نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا جہاں باضابطہ شیطان کی تعظیم ہوتی ہے جتنے شیطانی لوگ ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ تعظیم ہوتی ہے انگریزوں کی انگریز خود شیطان ہے شیطان کی باقاعدہ تعظیم ہوگی جہاں رکھا ہے جہاں جورو نام رکھا ہے کہتے ہیں یہ سکول کیا ہے فرماتے ہیں جتنا کوئی بڑا مکار اور ریاکار ہوتا ہے نا کہتے ہیں بہت عقل مند ہے بہت یہ سر جتنا مکار چلا شاطر دگا باز دھوکے باز وانتی ہوتا ہے اس کو عقل مند سمجھتے ہیں سمجھنی بات کیا آ رہی ہے جو دھوکہ بازی فراڈ چکر بازی نہیں جانتا اس کو کہتے ہیں یہ تو بیچارہ سیدھا سادھا ہے اس کے پاس تو عقل ماشا ہی نہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیسے گزارا کرتے ہیں کہتے ہیں کتے کے بچے کے نہیں کہتے جہاں جور و جفا کا سربلندی نام رکھا ہے جتنا کوئی بڑا ظالم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ اتنا علاقے کا بہت بڑا سردار ہے جتنا دلہ بغیرت ہوتا ہے آرام زیادہ اس کو اتنا بڑی شان والا بغیرت کے بچے سمجھتے ہیں وہ سمجھ اسی وجہ سے ووٹ جب دیتے ہیں یہ لانتی تو ہمیشہ حرام زادوں کو دیتے ہیں ہاں، حلام زلال زادے تو ان کو اچھے لگتے نہیں ہیں آگے فرماتے ہیں میں پہنچ گیا سلامتی کے اندر وہاں داخل ہوا میں بخت ہوتا میرا وہاں داخل ہوا میں آ بخت سوختا میرا سبق مسجد کے بونے لٹ گیا اندوختا میرا کہتے ہیں او میرے سڑے نصیب ایڈے لانتی وچ جا میں داخل ہویا جڑے مسجد دے سبق پڑھے سن وہ سارے جاندیاں بھول گئے میں اس لانتی کہوں اس لانتی بندے نو میں پوچھنا جڑا آندا میرا پتر مس حافظ عالم بن کے ہن پر پیا میٹرک نو اے لانتیا حفیظ کہندا ہے اوتھے دین دا سبق پڑھیا او سارا بھول کے کفر دا یاد رہ جاندا ہے اوتھے اسلام تو بعد کفر پڑھنا اے لانتیا رب نو راضی کرنا واسطے پیا کرنا ہے یا نبی دی شفاعت واسطے پیا کرنا ہے اتنے بد وقت پٹھی قوم ہے لانتی یہ جی، ایسا ہے جیسے کوئی آدمی حلوہ کھا کر اوپر کہے اب گند ٹٹی کھانے کے لیے جا رہا ہوں حضرت <laughs> لیکن میں آپ ٹٹی نہیں کھاتا میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں